وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا اور میرے بندوں سے نبی کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا رہتا ہے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے گفتگو مہذب ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ مؤمن بندوں سے فرما دیں کہ وہ اچھے لفظوں اور بہترین فقروں اور تہذیب سے کلام کرتے رہیں ورنہ شیطان ان میں آپس میں سر پھٹول اور برائی ڈلوا دے گا لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے وہ انسان کا دشمن ہے گھات میں لگا رہتا ہے اسی لیے صحیح بخاری مسلم نیز مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ کرنا بھی حرام ہے کہ کہیں شیطان اسے لگا نہ دے اور یہ جہنمی نہ بن جائے